بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو اٹھائیس مفید دوستی اور دشمنی اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن اگر دین کی وجہ سے آپ کے دشمن ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنت پر ہیں وقد جَعَلْنَا کا جالنا علی مِّنَ الْمُجْرِمِينَ من المجرمین اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنائے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن آپ کو مارنا چاہتے ہیں پکڑنا چاہتے ہیں قید کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کئی انبیاء کرام کی سنت پر ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ کا لِيُثْبِتُوكَ الوع کا اویخ يُخْرِجُوكَ ویم قرون وعیم اور جب سازش کر رہے تھے کافر کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں اور وہ بھی سازش کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر فرما رہا تھا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے سخت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کے دشمن ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبوب جماعت میں سے ہیں والذین معه اشداء علی الكفار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لوگ کفار پر بڑے سخت ہیں اعزت نار الکافرین اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کافروں کے سخت دشمن ہیں کلام برکت گزشتہ ہفتے کے کالم سے الحمدللہ اہل ایمان کو بہت فائدہ پہنچا سوچنے اور سمجھنے کا راستہ کھلا اور بہت سے افراد کا نظریہ درست ہوا تب ارادہ بنا کہ قرآن مجید کے نظام محبت اور نظام عداوت کا ایک خلاصہ تیار کر کے رنگ و نور میں شائع کر دیا جائے اگر جب اس موضوع میں جھانک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بہت مختصر خلاصہ بھی تیار کیا جائے تو کم از کم تین کالم اسی میں لگ جائیں گے تب دہلیز کو چوم کر اس بھاری پتھر کو اٹھانے کا ارادہ ترک کر دیا اللہ تعالیٰ کسی اور کو توفیق عطا فرما دیں گے میرے پاس کئی کتابوں کا کام پہلے سے رکھا ہوا ہے وہ مکمل ہو جائے اس کی دعا اور فکر ہے الحمد للہ نور کی دسویں جلد اذان عمر آنے والی ہے انشاءاللہ اللہ گیارہویں جلد پر بھی ابتدائی کام ہو چکا ہے مکتوبات کی کتاب پر کام جاری ہے اور مزید دو تین کتابوں پر بھی محبت اور عداوت کا موضوع کافی مفصل ہے اب آپ میں سے جن جن کی توجہ اس موضوع کی طرف ہو چکی ہے ان کے لیے تلاوت اور مطالعہ کے دوران خود بخود راستے کھلتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ فی الحال حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی جامعیت کے ساتھ اور حد اختصار کے ساتھ ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے حضرت کی عبارت پڑھیں اور ان کی علمی کرامت اور اس اختصار کی داد دیں فرماتے ہیں جو تندی اور نرمی اپنی خو ہو وہ سب جگہ برابر چلے اور جو ایمان سے سنور کر آئے وہ تندی اپنی جگہ اور نرمی اپنی جگہ یعنی سختی اور نرمی دشمنی اور دوستی یہ اگر اپنے مزاج کی وجہ سے ہو تو وہ اپنے مفادات کے تابع رہتی ہے درست تقسیم نہیں ہو سکتی جو سخت مزاج ہوگا وہ سب کے لیے سخت ہی رہے گا سختی کی جگہ ہو یا نہ ہو اور جو نرم مزاج ہوگا وہ سب کے ساتھ نرم رہے گا نرمی کی جگہ ہو یا نہ ہو لیکن جب اپنی سختی اور نرمی اپنی دوستی اور دشمنی ایمان کے تابع بنا لی جائے اور اپنی عادتوں کو ایمان کے سانچے میں ڈھال لیا جائے تو پھر یہ دونوں کام دونوں بڑی کام کی چیز بن جاتی ہیں اور ان کو درست جگہ پر تقسیم اور استعمال کر کے انسان بڑی عظیم و شان نعمتیں پا لیتا ہے جیسا کہ حضرات صحابہ نے اپنی تمام شدت سختی اور دشمنی کا رخ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی طرف موڑ دیا اشداء علی الکفار اور اپنی تمام تر نرمی محبت اور دوستی کا رخ اعلی ایمان کی طرف موڑ دیا روحما بینہم تب انہوں نے اپنی دشمنی اور اپنی دوستی دونوں کو اپنے لیے نفع مند نعمت بنا لیا ان کی دوستی بھی عمل صالح بن گئی اور ان کی دشمنی بھی ان کا بہترین عمل بن گئی دوستی بھی اجر والی دشمنی بھی اجر و ثواب والی بس یہی ہے خلاصہ قرآن مجید کے نظام دوستی اور اصول عداوت کا بات کہاں سے چلی تھی دوستی اور دشمنی کی یہ ساری بات پاکستانی حکومت کے بارے میں شروع ہوئی تھی عرض کیا تھا کہ بعض سیاست دانوں کی یہ سوچ غیر فطری ہے کہ ہر حال میں ہر کسی کو دوست بناؤ ہر کوئی دوست نہیں بن سکتا اور ہر دشمنی کا ختم ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے اس لیے عقلمند ریاست وہ ہوتی ہے جو دوستوں اور دشمنوں دونوں کے درمیان جی سکے امریکہ کو دوست بنانے کی فکر میں ہمارے حکمرانوں نے اپنے پورا من ملک کو بدمنی کی آگ میں جھونک دیا ہزاروں جانوں اور اربوں روپے کے خسارے کے باوجود ہم امریکہ کو دوست نہ بنا سکے وہ کل بھی دشمن تھا اور آج بھی دشمن ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے دشمنوں کو بھی مضبوط کر رہا ہے امریکہ نے جب امارت اسلامی افغانستان کے خلاف پاکستان کی مدد مانگی تھی تو ہمارے حکمرانوں کو صاف انکار کر دینا چاہیے تھا تب یقیناً اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا اب ہو چکا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اس ملک کے حکمرانوں کو اپنے بڑے فیصلے اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں کرنے چاہئیں اور اپنی دوستی اور دشمنی بھی اسلام اور مسلمانوں کی خاطر بنانی چاہیے سترہ سال کی ذلت ناک امریکی غلامی کے بعد اب ہم پھر اس دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں ہم کوئی بھی اچھا یا برا فیصلہ کر سکتے ہیں قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ اس بار ہمارے حکمران دوبارہ غلط اور حرام فیصلہ کرنے سے بچ جائیں اگر یہ ایک بار پھر اس صلیبی جنگ میں امریکہ کی امداد کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اہل پاکستان کو ایسے حکمرانوں کی بربادی کی بد دعا کرنی چاہیے اور ایسے حکمرانوں اور سیاستدانوں سے نفرت بیزاری اور برات کا اظہار کرنا چاہیے یہاں شریعت کی روح سے ریاست کے خلاف مسلح جہاد کی گنجائش نہیں ملتی جذباتی باتوں سے ہٹ کر دلائل کی روشنی میں غور کیا جائے تو معاملہ بالکل واضح ہے انڈیا کی دشمنی کا معاملہ انڈیا کے معاملے میں ہمارے سیاستدانوں کا ایک طبقہ بہت بڑی گمراہی اور غلط فہمی کا شکار ہے دراصل انڈیا نے پاکستان کے بعض بڑے سیاستدانوں اور صحافیوں کو مکمل طور پر خرید رکھا ہے اور پھر ان بکے ہوئے سیاست دانوں اور صحافیوں نے اپنی سوچ کو ایک نظریہ بنا دیا ہے حالانکہ یہ قطن کوئی نظریہ نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف ایک مقروح سازش ہے انڈیا کی پاکستان کے ساتھ دشمنی کی جڑیں بہت گہری اور بہت خوفناک ہیں اگر کسی کو توفیق ملے تو وہ تقسیم بر صغیر کے حالات پر دوبارہ غور کرے یہاں اس سلسلے میں چند اہم اشارے پیش خدمت ہیں بر صغیر کی تقسیم سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی انگریزوں کے ہندوؤں کے ساتھ بڑے گہرے دوستانہ مراسم تھے جبکہ انگریز کی مسلم دشمنی بالکل واضح تھی آپ تاریخ میں صرف انگریز گورنر لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ہندو رہنما جواہر لال نہرو کے باہمی تعلقات کی نوعیت پڑھ لیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی انگریز اپنے پیچھے پورا بر صغیر ہندوؤں کو دے کر جانا چاہتا تھا اس نے ہندوستان کا اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا وہ مسلمانوں کی طرف سے کئی بغاوتوں کا سامنا بھی کر چکا تھا اس لیے وہ بر صغیر میں مسلمانوں کو ہمیشہ محکوم رکھنا چاہتا تھا اس وقت کی برطانوی حکومت نے دو فائلیں بنائی تھیں ایک فائل ان منصوبوں پر مشتمل تھی کہ اگر ہندوستان تقسیم نہ ہوا تو مسلمانوں کو کس طرح محکوم رکھنا ہے اور دوسری ان منصوبوں پر مشتمل تھی کہ اگر ہندوستان تقسیم ہو گیا تو مسلمانوں کو کس طرح دوبارہ ان کے ملک سے محروم کر کے ہندوستان کا حصہ بنانا ہے اس زمانے کی تمام دستاویزات یہی بتاتی ہیں کہ انگریز اور ہندو ایک تھے جبکہ مسلمان ان دونوں کے لیے غیر تھے جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہندوستان نے تقسیم ہونا ہے تو انگریز اور ہندوؤں نے مل کر تقسیم کا ایسا فارمولہ وضع کیا جس کے مطابق نیا ملک پاکستان ہر طرح سے کمزور ہو اور چار پانچ سال کے اندر ٹوٹ جائے بر صغیر کے اسی فیصد وسائل ہندوؤں کو جبکہ بیس فیصد پاکستان کو دیے گئے دو بڑی اکثریتی مسلمان آبادیوں بنگال اور پنجاب کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا پاکستان کو کچھ حصہ مشرق میں اور کچھ مغرب میں دے کر پہلے دن سے ہی اسے توڑ ڈالا گیا کشمیر کو انڈیا کی گود میں ڈال کر پاکستان کو پیاسا مارنے کی تدبیر کی گئی اور یہ سارا کام لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف کی نگرانی میں ہوا اور وزیر اعظم چرچل اور ملکہ کی منظوری سے ہوا ہندوستان نے پہلے دن سے ہی پاکستان کو ختم کر کے اپنے اندر دوبارہ ضم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں اور یہ کوششیں آج تک جاری ہیں آدھا ملک انہوں نے ہم سے کاٹ دیا اور باقی ملک پر ان کے حملے جاری ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس نے انگریز اور ہندو کی مشترکہ سازش کو ناکام بنایا اور عالمی حالات کچھ اس ڈگر پر چلا دیے کہ الحمد للہ پاکستان محفوظ بھی رہا اور مضبوط بھی ہوتا چلا گیا لوگ کہتے ہیں کہ افغان جہاد نے پاکستان کو طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈالا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ افغان جہاد نے پاکستان کو بے انتہا مضبوط کیا کوئی بھی غیر جانبداری سے تجزیہ کرے گا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا آپ ہندوستان جا کر دیکھیں وہاں ہر ہندو کے ذہن میں اکھنڈ بھارت کا نقشہ اور خواب موجود ہے جبکہ پاکستان کے بڑے سیاستدان تک انڈیا کی سازشوں سے ناواقف ہیں ہمارے کئی صحافی اور تجزیہ نگار انڈیا کی چمک اور ترقی سے اپنا موازنہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں یہ اس طرح ہے جیسے ایک پاکیزہ باہیا بیوی اپنے گھر کا موازنہ کسی طوائف کے کوٹھے کی رونقوں سے کرنے لگے یہ صحافی اتنا نہیں سوچتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری کچھ حدود ہیں جبکہ انڈیا ایک بے حیا ریاست ہے اس لیے اس کے بیرونی تعلقات زیادہ ہیں باقی جہاں تک ترقی کا معاملہ ہے تو یقین کریں کہ پاکستان میں انڈیا سے زیادہ خوشحالی ہے انڈیا میں ہر طرف فقر و فاقہ جرائم نشہ اور نحوست کا ڈیرا ہے دور دور تک محرومی اور غربت صاف چھلکتی ہے جبکہ پاکستان میں اسلام کی برکت سے انڈیا کی بنسبت کافی بہتر حالات ہیں انڈیا نے ہمارے کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے انڈیا نے ہمارے سیاچن پر قبضہ کر رکھا ہے انڈیا نے ہمارے دریاؤں پر قبضہ کر رکھا ہے انڈیا نے ہمارے آدھے ملک کو ہم سے توڑا ہے انڈیا اب بھی اکھنڈ بھارت کے منصوبے پر کراچی اور بلوچستان میں کام کر رہا ہے ہم انڈیا کی دوستی کا اس وقت یقین کر سکتے ہیں جب وہ ان مذکورہ بالا معاملات کو حل کرے وہ ان معاملات کو تو حل کرنے کی بات نہیں کرتا جبکہ دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ہمارے ملک کو مزید عدم استحکام کا شکار کرتا رہتا ہے آپ انڈیا کے ہر مطالبے میں دشمنی کا پیغام دیکھیں گے وہ ان سیاستدانوں کو ہم پر مسلط کرانا چاہتا ہے جو فوج کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایٹم بم کو بھی جو مجاہدین کو بھی مٹانا چاہتے ہیں اور مسئلہ کشمیر کو بھی تب پاکستان کے ہاتھ میں باقی کیا رہ جاتا ہے وقت گزر چکا ہے انڈیا نے کافی خواب دیکھ لیے کئی کامیابیاں بھی حاصل کیں مگر اب زمین کا رنگ بدل چکا ہے انڈیا جہاد کشمیر شروع ہونے کے بعد شکست پر شکست کھا رہا ہے اور اس کی جارحیت اب دفاع کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے ہماری انڈیا کے ساتھ نہ کوئی ذاتی دشمنی ہے اور نہ ذاتی نفرت انڈیا کے ساتھ ہماری دشمنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اسلام مسلمانوں اور پاکستان کے مفاد میں ہمیں اپنی اس دشمنی کی بہت قیمت ادا کرنی پڑی ہے مگر ہم الحمدللہ خوشی سے ادا کر رہے ہیں اور مزید کے لیے تیار ہیں اور ہم اس دشمنی پر اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مغفرت اور رحمت کے امیدوار ہیں ہاں بے شک غزوہ بدر کے بیٹے ابو جہل کی اولاد سے دوستی نہیں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللّہ مسلّن محمد و محمد و صاحب و وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا الا اللہ محمد الرسول اللہ